اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں